قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعے وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر یعنی سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو پھر جو شخص بے تاب ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کے رب اے نبی بخشنے والے مہربان ہیں سامعین ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رزق کو حرام کر لیا کہ میری طرف جو وہی اتری ہے اس میں تو کہیں نہیں پاتا کہ اس کا کھانا حرام ہے کسی پر جانوروں میں سے سو ان جانوروں کے جو بیان ہوئے ہیں اور کچھ حرام نہیں چنانچہ اس آیت کے مفہوم کا رفع کرنے والی اس آیت کے بعد کی سور معدہ کی آیات ہیں اور دوسری حدیثیں بھی جن میں حرمت کا بیان ہے بعض لوگ اس کو بھی منسوخ کہتے ہیں لیکن اکثر متاخرین کے نزدیک یہ منسوخ نہیں کیونکہ اس میں تو اصل کے جواز کو بھی رفع کرنا لازم آئے گا دمے مصفوح بہتے ہوئے خون کو کہتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو لوگ اس خون کو بھی لے لیتے جو رگوں میں پھر رہا ہے جیسا کہ یہود نے کیا عمران بن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلز رحمہ اللہ سے خون کے بارے میں دریافت کیا یعنی اس خون کے بارے میں جو ضبی ہے کہ سر اور گلے وغیرہ سے چمٹا ہوا ہو اور پکانے کی ہنڈیا کے اندر جو خون کی سرخی نمدار رہتی ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے تو بہتے ہوئے خون کو منع فرمایا ہے گوشت کے ساتھ اگر خون لگا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں قاسم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جنگلی جانور کے گوشت اور ہنڈیا کے اندر کے خون میں کوئی حرج نہیں جانتی تھی جابر عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کی مخالفت فرمائی تھی تو کہا ہاں حکم بن عمر رضی اللہ عن رسول اللہ سے ایسے روایت کرتے ہیں لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما جو علم التفسیر کے سمندر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ابن عباس صدی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت بعض چیزیں کھاتے تھے اور بعض کو مکرو و ناپاک جان کر ترک کر دیتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل فرمائے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتا دیا اور جن چیزوں سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا ان کا کھانا مباح ہے اور پھر اسی آیت کا اعادہ فرمایا یہ روایت سنن ابی داود میں ہے مسند احمد میں ابن عباس صدی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ المؤمنین سعودہ سودا زمعہ رضی اللہ عنہ کی ایک بکری مر گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بکری مر گئی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی کھال کی تم نے مشک کیوں نہیں بنا لی چنانچہ سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بکری مر جاتی تھی تو ہم اس کی کھال سے مشک بنا لیا کرتے تھے پھر اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ میتا یعنی مردار اور بہتا خون اور سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کہ یہ حرام ہے لیکن اگر تم نے مردار کی کھال کی دباغت دے دی تو اس کو استعمال کر سکتے ہو چنانچہ سودا رضی اللہ عنہ نے اس کی کھال کی مشک بنا لی جو بہت دنوں ان کے پاس رہی پھر اللہ نے فرمایا فمن تر باغ ولا عاد یعنی کوئی اگر حرام چیز کھانے پر مجبور اور مضطر ہو جائے اور وہ نہ خواہش نفس کی بنا پر ایسا کر رہا ہو اور نہ زائد از ضرورت کھاتا ہو تو اس کے لیے خیر جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی اور کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے اس آیت کے سیاق سے یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ یہاں مشرقین پر رد مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کرنے کی بدعت رائج کر لی تھی جیسے بحیرہ و صاحبہ وغیرہ کی حرمت چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں خبر دو کہ ایسے جانوروں کی حرمت کا تو کہیں ذکر نہیں اس لیے مسلمانوں کو ان کے کھانے سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مردار خون جو جاری ہو اور سور کے گوشت کی ممانعت ہے اور غیر اللہ کے ذبیحے سے منع فرمایا ہے اس کے سوا اور کسی چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہاں اس بات کا خیال رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں سوا دیگر دوسری بہت سی آیات اور احادیث نبویہ میں بہت سی دوسری چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جیسے شراب کا پینا اسی طرح سود کا کھانا اسی طرح چوری کرنا اسی طرح زنا کاری وغیرہ جو اپنے اپنے مقام پر تفصیل سے قرآن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دیے ہیں سکوت فرمایا کچھ چیزوں سے تو وہ معاف ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام نہیں کیا تم کہاں سے اس کو حرام بنا رہے ہو اسی بنا پر دوسری چیزوں کی حرمت جیسے پالتو گدھے یا درندوں کا گوشت یا پنجا والے پرندے جیسا کہ علماء کا مشہور مسلک ہے ان سب کی حرمت باقی نہیں رہتی یہ یاد رہے کہ ان کی حرمت قطعی ہے کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے